عبدالعزیز بن سہیب نے کہا قطادہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا کثرت سے مانگا کرتے تھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثر سے جو دعا مانگا کرتے تھے وہ یہ تھی کہ آپ کہتے اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھا عطا فرما آخرت میں بھی اچھا عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ کہا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی ایک دعا مانگنا چاہتے تو یہی دعا مانگتے اور جب بڑی دعا مانگنا چاہتے تو اس میں یہ دعا بھی مانگتے صحیح مسلم حدیث نمبر 6840